الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم اللذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلتو وعلیہ مطاب صدق اللہ العظیم اور کہتے ہیں کافر لوگ کہ کیوں نہیں اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے معجزہ نازل کیا جاتا کوئی نشانی نازل کی جاتی تو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت لینا چاہے وہ جو ہدایت دینے والے لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں سنو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو بال ہوں ان کے لیے خوشحالی ہے حسن و بہ اچھا ٹھکانا ہے فضالک ارس اللہ کفی امت قد خلط من قبلہ امون ایسی ہم نے پیغمبر آپ کو اس آخری امت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں اور پیغمبر گزر چکے ہیں آپ ان کے سامنے اس وئی کی تلاوت کریں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں فرما دیجئے وہ میرا رب ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہی اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع کر کے جانا ہے گزشتہ ہفتے میں بات ہو رہی تھی کہ ایمان والوں کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتا ہے اس پر میں نے ایک بات بتائی کہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ایمان والے ڈر جاتے ہیں جس کو سورہ انفال کے پہلے رقوق قرآن مجید نے بتایا ان نمکمینون الزینہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں اس جگہ پر فرمایا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب اچھی خبر سنتے ہیں ایمان والے تو اس پر دلوں کو اطمینان ہوتا ہے جیسے ذکر کیا تو اس کے اوپر اتنا ثواب ملے گا نفل پڑے تلاوت کی صدقہ کیا رحمی کی اتنا ثواب ملے گا تو اس پر ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں اور جہاں عذاب کی بات آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں اس سے ڈرنا مراد وہاں سے ہے کہ جہاں پر وعید کی بات ہے سزا کی بات ہے تو وہاں سے ایمان والا ڈر جاتا ہے یعنی ایمان کی دلیل ہے کہ عذاب کی اور اللہ کی ناراضگی کی باتوں کو سن کر انسان ڈر جائے یہی وجہ ہے کہ نماز میں رونا جائز ہے نماز میں ہنسنا جائز نہیں ہے رونا کہ نماز میں نعمتوں والی آیات آئیں جنت آئی اللہ کی رضا کی ثواب اور ثمراپ کی باتیں آئیں تو ان نعمتوں پر اس کو رونا آ گیا ہے تو جائز ہے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن اگر ہنسی آ گئی نعمتوں پر کہ بہت اچھی نعمتیں ہیں تو ہنسنا یہ مفصدات نماز میں سے ہے جیسے عذاب کی بات سنی تو رونا آ جاتا ہے تو جائز ہے رونا ایسی نعمت کی بات سنی تو بھی رونا آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں تو ٹھیک ہے یہ مفسدات سلاد میں سے نہیں لیکن نماز میں اگر مسکرا بھی جائے انسان تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اگر اونچی آواز کے ساتھ ہنسا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ امر تعبدی ہے بس اسی طرح کا واقعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تو آپ نے فرمایا کہ وضو بھی بناؤ اور دوبارہ نماز پڑھو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی یاد سے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی یاد سے مراد اصل تو قرآن مجید کی تلاوت ہے پھر اس کے بعد لا الا اللہ سبحان اللہ درود شریف یہ سب اللہ کے ذکر ہیں جن سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ دل میں دو خانے ہیں ایک خانے میں فرشتہ آبادی لگانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے خانے میں شیطان آبادی لگانے کی کوشش کرتا ہے فرشتہ جو آبادی لگاتا ہے تو اس میں ذکر اذکار جب انسان نیکی کرتا ہے تو فرشتہ قریب آتا ہے کیوں نورانی مخلوق ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص گندہ ہوگا بدبودار والا ہوگا تو اس کے فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے جو صاف ستھرا ہوگا فرشتے اس کے قریب آئیں گے جیسے نماز میں آتے ہیں تو کچا لہسن اور کچا پیاز نہ کھا کر آنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہاں فرشتوں کو جو مسجد ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ حلال چیز ہے پکا کے کھائیں یا نماز منہ وغیرہ صاف کر کے آئیں تو پھر فرشتے قریب آتے ہیں تو جب انسان اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو فرشتے قریب ہوتے ہیں اور وہ اس کھانے میں فرشتے آ جاتے ہیں پھر انسان اور مزید نیکی کی طرف جاتا ہے اور اگر اس نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے اس کو قرآن مجید نے سولہویں پارے میں فرمایا ہے من آرز عن ذکری یوم القیامت وقد بصیرا جس نے ہمیں بھلا دیا معیشتا اس کے لیے دنیاوی زندگی بھی بے سکون کر دی جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بھلا دے گا جس نے ہمیں بھلایا من آرز عن ذکری فعن لہو معیشت تو دلوں کا اطمینان اللہ کی ایجاد کے ساتھ ہے یہی فرمایا کہ جو نہیں یاد کرتے وہ دل غافل ہیں وہ مردوں کی مثال ہے اور پھر ایسے دل میں جو اللہ سے غافل ہو شیطان وہاں گھس جاتا ہے پھر گندے گندے وسوسے بھی لاتا ہے شیطان پہلے گناہ کراتا ہے جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ تو میری بات مانتا ہے نا جس گناہ کی طرف بھی اس کو لگاؤ لگ جاتا ہے پھر اگلا مرحلہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان سے ایمان کے بارے میں وسوسے سے ڈالتا ہے جس سے پھر اس کو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے شیطان یوں وسوسے سے کرتا ہے کہ اچھا تجھے تو یوں پیدا کیا فلان کو تو اس طرح پیدا کیا تو پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ اب انسان کے دل میں وسوسے سے ڈالتا ہے یہ پہلے شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے انسان سے گناہ کراتا ہے اور جب گناہ پر انسان عادی ہو جاتا ہے دل پر کالے سیاہ اور نقطے لگ جاتے ہیں داغ لگ جاتے ہیں پھر اس پر تقدیر کے متعلق اس کے اوپر وسوسے لے کے آتا ہے کہ یہ کیا ہے تقدیر ہے مرنے کے بعد کیسے اٹھنا ہوگا اللہ کہاں ہے اچھا پھر اللہ کو پیدا کس نے کیا ہے یہ اس طرح کی باتیں دل میں لے کے آتا ہے شیطان پہلے دل کو سیاہ کراتا ہے پھر یہ وسوسے لے آتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس طرح کا وسوسہ انسان کو آ جائے تو فوراً انسان یہ کہے کہ میں اس کے بغیر ہی اللہ کو مانتا ہوں اس تحقیق کے بغیر ہی اللہ کو مانتا ہوں اللہ قادر ہے ازل سے ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ورنہ اس کے پیچھے وسوسوں کے پیچھے چلنے میں اس کا علاج نہیں ہوگا تو بات کر رہا ہوں کہ ایک کھانا جو ہے شیطان کا ہے اور ایک کھانا گویا فرشتوں کا ہے جب انسان نیک ہوتا ہے تو فرشتوں انسان کے قریب ہوتے ہیں مزید یہ نیکی کرتا ہے اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کو بلا دیتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں وسوسے سے طرح طرح کے ڈال کے پہلے نیکا مال سے دور کرتا ہے پھر برائیوں میں لگا دیتا ہے پھر تقدیر کے اوپر گویا کہ اس کو تردد میں مبتلا کر دیتا ہے شک میں لگ جاتا ہے تقدیر میں اور جب تقدیر میں شک میں لگ جاتا ہے کرم اپنے ہو گیا ہے تقدیر کو نام ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہمارا اس پر ایمان ہے بھلے وہ سمجھ میں آئے بات یا نہ سمجھ میں آئے یہ تقدیر ہے تو فرمایا جو دلوں کو اللہ کی یاد سے اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ زینہ آمن جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہتے ہیں یعنی امال صالحہ بجا لاتے رہتے ہیں ایمان کی استقامت وہ امال صالحہ ایک شخص ہے وہ ایمان والا ہے لیکن عمال صالحہ انجام نہیں دیتا تو اس کا ایمان کمزور ہے وہ ایمان سے پھرنے کا خطرہ ہے استقامت اس کے پاس نہیں ہے ایمان کی استقامت وہ عمال صالحہ کے ساتھ متعلق ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے ذکر و اثار سے نیکیوں سے پرہیزگاری سے ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے لذینہ آمن تو فوراً ساتھ کہا وامل الصالحات یعنی مطلق ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے ایمان کے بعد امال صالحہ تسلسل سے بجا لانے ہیں فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام اچھے امال کرتے رہے تو بالکل ان کے لیے خوشحالی ہے وہ حسن و معاب اور اچھا ٹکانا ہے مجاہد کی تفسیر جو تفسیر مظہری نے بیان کی ہے کہ توبہ لہم سے خوشحالی مراد ہے کہ عرب محاورے میں اگر کسی کا کام کوئی اچھا ہو جائے اور وہ دوست کو بتائے کہ میرا فلانا کام اچھا ہو گیا تو لوگ اس کو کہتے ہیں تو بالک یعنی تیرے لیے مبارکبادی ہے تیرے لیے اچھی بات ہو گئی ہے یہ تیرا کام ہو گیا ہے تو توبا کا لفظ جو ہے خوشحالی کے لیے خوش بختی کے لیے مبارکباد والی بات کے لحاظ سے یہ توبہ استعمال ہوتا ہے یعنی جو لوگ نیک ہیں اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی خوشخبری ہے جس کو قرآن مجید نے چوتھے پارے میں بیان کیا ہے من من عامل صالحا ذکر او انسا حیات طیبہ جس نے اچھے اعمال چودھویں پارے میں جس نے اچھے اعمال کیے خواہ مرد ہے یا عورت ایمان والا ہے فلاح تو اس نیک بندے کو ہم اچھی زندگی عطا کریں گے مراد دنیاوی زندگی ہے اور آخرت کے لحاظ سے اس کو اور خوب نوازیں گے تو یہ مراد ہے توبہ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے ان کے لیے اچھی حالت ہوگی دنیا میں پرسکون زندگی ہوگی اور سکون نام ہی دوستو ایمان اور عمال صالح ہے کثرت رزق کا نام سکون نہیں ہے بڑی بڑی کوٹھیوں کا نام یا بڑے عہدوں کا نام سکون نہیں ہے بہت سے وہ لوگ جو ظہری طور پر آپ کو بڑے کر و فر والے نظر آتے ہیں ان کے پاس بڑی مال و دولت ہے یا عہدہ ہے یا کوٹھیاں ہیں لیکن حقیقت میں بہت سارے لوگ ان بیمار ہوتے ہیں وہ بے سکون ہوتے ہیں سکون نام ایمان اور عمل صالحہ کا ہے یہ ہو سکتا ہے ایک غریب کو نصیب ہو اور ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ کو وہ نصیب نہ ہو تو توبا لہم جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے ان کے لیے دنیاوی لحاظ سے خوش بختی ہے اچھی زندگی ہے پرسکون زندگی ہے وہ حسن و معاب اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ٹھکانا ہے ایک تفسیر توبہ کی یہ ہے دوسری تفسیر جو ہے اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر آپ کو پتہ ہے توبہ لہم کیا چیز ہے تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے جی مجھے توبہ لہم کا معلوم نہیں ہے کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ جنات عدن جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے جنات عدن یہ اسی کے پچھلے رقوع میں جنات و عدن یہ رقوع رہا صلح من کہ ایک عمدہ جنت جنت عدن ہے جنت عدن میں ایک درخت ہے جس درخت کا نام توبہ ہے اور یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک شاخ کے نیچے اگر تیز رفتار گھوڑا ستر سال دوڑتا رہے تو گھوڑا تھک جائے گا لیکن اس درخت کی شاخ ختم نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا بکر یہ توبہ جو ہے ایک درخت کا نام ہے جو درخت جنت عدن کے اندر ہے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ درخت جو ہے جو جنت میں جس کا نام توبہ ہے یہ درخت کتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ تمام جنتیوں کو جو جنتیں عطا کی جائیں گی الگ الگ ان کے اپنے امال کے لحاظ سے تو اس درخت کی شاخیں تمام جنت میں پہنچی ہوئی ہوں گی اور اس درخت کے ہر پتے پر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مصروف ہیں اور یہ درخت کہ اس کی جڑوں سے دو جنتی نہریں جو پوری جنت میں پھریں گی ایک جس کو قرآن مجید نے سورہ حل کا حدیث الغاشیہ میں بیان کیا ہے کافور اور سلسبیل جنت کی دو نہروں کا نام ہے جس نے بیان فرمایا نا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے یوں ہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اس طرح کی خوشگوار ہیں ان دو جنتوں کا نام جنتی نہروں کا نام کافور اور سلسبیل ہے یہ دونوں نہریں کافور اور سلسبیل اس طوبہ نامی درخت کی جڑوں سے جیسے دنیا کے لحاظ سے بھی میں نے بتایا تھا ایک دفعہ آپ کو کہ یہ جو دریائے نیل ہے یا فرات وغیرہ یہ جنت کی نہریں ہیں اور آج تک دریائے نیل یا ان کی جو مرکز ہے کہ یہ کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے معلوم نہیں ہو سکا بس جاتے ہیں یہ جھیل ہے اور یوں اور بس نظام کوئی بھی دریا ہے اس کی کوئی ابتدا تو ہے نا وہ کہاں سے نکلتا ہے لیکن جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ دجلہ فرات اور دریائے نیل ان کے بارے میں جو جنتی نہر کہاں ہے تو ان کی ابتدا نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ کہاں ہے طوبا لہم یہ درخت ہے وہ جنت کا کہ جس کی جڑ سے دو جنتی نہریں نکل رہی ہیں ایک کا نام کافور اور دوسری کا نام سلسبیل ہے اور اسی سے وہ وہی دو نہریں ہیں جو پوری جنتوں میں پھر پھر کے آئیں گی اور اسی کے ارد گرد پھر جنتیوں کے بیٹھنے کی اور سیر کی وہ جگہ ہوں گی وہ یہی نہریں ہیں طوبا لہم یہ طوبا لہم ایسا درخت ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے انسان کو قرآن مجید نے بتایا نا کہ خلق تو ہو بھی ادئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ نفق تو فی میں روح ہی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر روح بنائی تو پھر آدم علیہ السلام یہ تیار ہو گئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو یعنی طوبا نامی جو جنت کے اندر بہت بڑا درخت ہے کہ اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور اس درخت کے ساتھ جنتیوں کی تمام نعمتوں کا اسی درخت کے ساتھ تعلق ہے یعنی جو جنتی جس چیز کا تصور کرنا چاہے تو اس درخت کی شاخ اس کے قریب آئے گی اور اپنی نیت کے مطابق اس کی شاخ کو جیسے وہ لیتا ہے تو وہ شاخ یا وہ پتہ پھٹے گا اور اس میں سے اس جنتی کی وہ آرزو اور تمنا وہ درخت کا وہ پھٹنا پورا کر دے گا حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اونٹ کی خواہش ہے تو اسی درخت کی شاخ پھٹے گی اور اس کو اپنے نظریے کے مطابق مزاج جیسے شوق ہے جیسے اس کو چاہیے ایسا اونٹ نکلے گا اسی طریقے سے کسی کو گھوڑا چاہیے تو وہ گھوڑا بھی اسی درخت کی شاخ کو پکڑے گا تو شاخ پھٹے گی اور اس میں سے گھوڑا نکلے گا اور اگر کسی کو ہماری طرح اچھے کپڑوں کا کوئی شوقین ہے اور اس کو کپڑے ضرورت ہوں گے تو اپنی نیت اور نظریہ رکھے گا جیسے اس شاخ کو پکڑے گا اس میں سے جنتی لباس نکلے گا باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے گا